حضرت حماد بن زید سے منقول ہے کہ میں نے ایوب سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی نے امرو کی بیا دیکھ یعنی تیرا معاملہ تیرے اختیار میں ہے کہنے کی صورت میں اسے تین طلاق کہا ہو سوائے حضرت حسن بصری کے انہوں نے کہا نہیں پھر کہنے لگے یا اللہ معاف فرمانا ہاں مگر وہ حدیث جو مجھے قطادہ نے کثیر مولا ابن سمورہ ان ابی سلامہ ان ابی حریرہ کی سنہ سے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الفاظ کہنا تین طلاقیں ہیں حضرت حماد نے کہا میں کثیر کو ملا اور ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس حدیث سے لا علم ظاہر کی پھر میں حضرت قطادہ کے پاس گیا اور ان سے پوری بات ذکر کی تو انہوں نے کہا کثیر بھول گئے ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتالیس